ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گبراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تقیبی ذوقوا ما وال تم تکسبون بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کسب کرتے تھے كذب الذين من من قبلهم فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے اس طرف سے آ لیا جس طرف کا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بس اللہ نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا مزہ چکھایا جبکہ آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں فيه شركاء متشاكسون متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون اللہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس کے کئی مالک ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور ایک ایسے شخص کی بھی جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو کیا وہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام عربی اور بنگلہ زبانوں میں ہوتا ہے جبکہ اتوار کی شب آٹھ بجے اردو زبان میں ریڈیو احمدیہ کا براہ راست آغاز ہوتا ہے ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں شب بارہ بجے تک یہی دستور اور یہی روایت گزشتہ کئی سانوں سے چلی آ رہی ہے ریڈیو احمدیہ سامعین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف اپنی زبان میں اپنے سننے والوں کو پیش کریں یوں تو بہت سی باتیں اور بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہیں لیکن مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے وہ دوسروں کی زبانی ہے یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ ہم سے ہمارا موقف خود سنیں اور اس کے بعد کوئی اگر سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو ریڈیو احمدیہ آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان جنہیں ہم مدعو کرتے ہیں وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء ہیں اور وہ کسی ایک موضوع پر ہمارے سننے والوں کے سامنے جماعت کا موقف پیش کرتے ہیں ان کی ابتدائی کلمات کے بعد سامعین ہم اسٹوڈیوز کی ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولتے ہیں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھی بتاتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کوئی بات کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو تو آپ فون اٹھائیے اسٹوڈیوز کا نمبر ڈائل کیجیے سوال کیجیے اور ہمارے مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہوں وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے یہی ہمارے پروگرام کی روایت اور دستور ہے اور اسی طرح سے ریڈیو احمدی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سامعین تک اپنا موقف پہنچا رہا ہے <clears throat> آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مکرم و محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت سے پروگرام آپ ہمارے ساتھ ریڈیو پہ کرتے ہیں ہمارے سامعین بخوبی واقف ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر صاحب آج ہمارے سامعین کے لیے کیا موضوع ہے لاسٹ ٹائم جب میں حاضر ہوا تھا اپنے باری کے مطابق جو کہ ہر مہینے کی دوسری اتوار ہوتی ہے جی تو اس میں ایک دوست نے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں اگلے پروگرام میں جب حاضر ہوں گا تو میں اس موضوع پر بات کروں گا ٹھیک ہے اور یہ موضوع ہے جو غیر احمدی مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو فتح و کفر انہوں نے دیے ہیں جی ایک دوسرے کو کافر کہا ہے وہ میں آج حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس کی ضرورت اس لیے بھی پڑی <clears throat> کہ ہمارے مستقل اور بڑے محترم کالر ہیں امین صاحب جی جن کا اصل نام عبداللہ ہے تو وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فرقہ واریت ہے مسلمانوں میں غیر احمدیوں میں وہ فتح کفر نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے بس ہمارے فروغ اختلافات ہیں ٹھیک ہے تو تمہارا معاملہ ذرا الگ ہے اور ہمارا معاملہ جو ہے نا آپس میں وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے فروع اختلافات ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے مت چھیڑیں اس لحاظ سے کہ میں پھر اگر آپ کے حوالے بیان کرنا شروع کروں نا پھر آپ کو مجھ پانا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر ایک اور صاحب نے بات کی تو میں نے کہا کہ مکرم صاحب تھے میرے ساتھ ان کو میں نے کہا کہ اگلے پروگرام میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلا ہی پروگرام آ جائے گا میرا تو خیال تھا کہ اگلے مہینے کا جو جی، دوسرا جی۔ ہفتہ اتوار ہوگا تو وہ آج میں اپنے سامعین کے لیے میں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک ہارڈ ڈرائیو بھی لگی جی ہاں، ہوئی ہے میں حیران تھا اس پہ جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مواد بہت زیادہ ہے اور اس کا سارے کا سارا جو ہے وہ ہم تو اس کو بیان نہیں کر سکتے صرف جو کہتے ہیں نا سمندر میں سے چند بوندیں ٹھیک ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سامعین اور اس میں کوشش کریں گے کہ مختصر طریقے پہ کریں اور پیشکش ہماری وہی ہے جو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ان حوالہ جات پہ شک ہو یا ویسے ہی وہ لینا چاہیں تو وہ ہمارے کنٹرول پہ جو صاحب ہیں ان کو فون کر کے اپنا ای میل ایڈریس لکھوا دیں ٹھیک ہے میں یہ جو حوالہ جات ہیں وہ ان کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ رکھ دوں گا سارے کے سارے تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ جو فتح کفر ہیں جی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ آج ساری ٹھیک ہے جی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ تو سامعین پروگرام میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ابتدائی طور پر انصر رضا صاحب آپ کے سامنے آج کا موضوع رکھیں گے اور جب ان کی ابتدائی کلمات پورے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آپ سے اسٹوڈیوز کا نمبر شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سوال جو بھی آپ کریں وہ موضوع سے متعلق ہو تو بہتر ہے اس کے علاوہ دوسری ہماری ایک اور درخواست یہ ہوا کرتی ہے کہ سوال کریں یہ ہم آپ کو استحقاق ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ اپنی رائے یا تبصرہ دیں یا کسی اور کالر کے بارے میں کوئی اگر آپ رائے دیں تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی کال ہم لیں یا نہ لیں تو اگر آپ سوال کریں گے اور سوال بھی مختصراً ایک منٹ میں اپنا سوال پورا کر لیں گے تو ضرور اوروں کو بھی موقع ملے گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو ملے گا اگر ایک منٹ میں سوال پورا نہیں ہوتا یا جواب سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کو حق ہے کہ آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام کا دستور ایک اور کچھ یوں ہے کہ پہلے دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اسی فریکوینسی پر یعنی F M hundred point seven پر جب اس کے بعد دس بجے کے بعد ہمارا پروگرام تو جاری رہتا ہے لیکن ہماری frequency A M five thirty ہو جاتی ہے تو ہم دس سے بارہ بجے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر تو پروگرام آٹھ سے دس بجے براہ راست اسی فریکوینسی پر ہم اور آپ ساتھ رہیں گے دس بجے ہمارے پروگرام کی frequency A M five thirty ہوگی دس سے گیارہ بجے تک کا پروگرام بھی براہ راست پیش کیا جائے گا انصر رضا صاحب اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہوں گے اسٹوڈیوز کے ٹیلی فون نمبر بھی وہی رہیں گے آپ سوالات کر سکیں گے پروگرام کے آخری گھنٹے یعنی گیارہ بجے سے بارہ بجے شب تک ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے جو کہ ہمارے پروگرام کا ایک اور دستور ہے آج جس خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی وہ اب سے پچھلے جمعے یعنی انیس اپریل کے جمعے کے خطبے کی ریکارڈنگ ہوگی ان گزارشات کے بعد میں پھر چلتا ہوں انصر رضا صاحب کی طرف واپس تاکہ ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں جی یہ جو سب سے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے پاس تین سنی جو بڑے بڑے فرقے ہیں یعنی کہ حنفی دیوبندی حنفی بریلوی اور اہل حدیث اہل حدیث جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں اور کسی فقہ کے امام کو نہیں مانتے تو ایل اے ڈی فرقے کے ایک عالم ہیں اب تو فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے زبیر علی زئی صاحب اور اہل حدیثوں میں ان کا بڑا نام ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے بدتی کے پیچھے نماز کا حکم ٹھیک ہے تو اب سب سب سے پہلے پتہ لگ گیا کہ یہ دیوبندیوں کو بدتی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے یہ کتاب ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیوبندی جو ہے وہ بدتی ہیں تو اس میں لمبی چوڑی باتیں ہیں ایک جو فہرست ہے مضامین کی اس میں ہے دیوبندیوں کے چند خطرناک عقائد بارت الوجود شرکیہ عقائد اکابر پرستی اور غلب گستاخیاں اندھی تقلید اہل الحدیث سے بغض ختم نبوت پہ ڈاکہ گمراہی کی طرف اعلانیہ دعوت انکار حدیث نماز کے خلاف سنت نماز کے خلاف سنت قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور تحریفات یعنی یہ جو تینوں ہیں نا سنی دیوبندی سنی بریلی اور اہل حدیث ٹھیک ہے یہ تینوں ایک دوسرے پہ تحریف قرآن اور تحریف حدیث کا الزام لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو اوپر پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں آیت نازل کی ہے اس کو اس کے سرورک کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ بالکل یہودیوں کی طرح ہیں اور پھر جب ہم کو بات کرتے ہیں تو امین صاحب یا کوئی دوسرے آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آج تو اللہ تعالیٰ نے یہود انصارہ کے متعلق نازل کی تھی تم اس کو مسلمانوں پہ لگا رہے ہو ٹھیک ہے تو ہم تو لگا ہی رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے کام وہی ہیں لیکن خود آپ کے لوگ یہود الصح کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں آپ الزام اس لیے دیتے ہیں کہ آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے تو اس میں جو مقدمہ ہے یعنی پیش لفظ ہے اس میں جن صاحب نے لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد محترم جناب حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی حفظ اللہ تعالیٰ نے کافی محنت اور ارک ریزی سے ایسے حوالہ جات اکٹھے کیے جن سے انہوں نے ثابت کیا کہ اہل البدت کی ابتداء میں نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے موجودہ دور کے مقلد فرقہ دیوبندیاں کے باطل عقائد و نظریات کو بھی دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان حضرات کے عقائد اور نظریات بھی ان باطل فرقوں کی طرح ہیں بلکہ انہوں نے مختلف باطل فرقوں کے عقائد کو عقائد و نظریات کو اپنا کر چوں چوں کا مربع بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے تمام باطل فرقوں کے عقائد اس فرقہ میں کے نظریات میں شامل ہو گئے تو اب وہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی ان کے پیچھے اور ان کے جو عقائد ہیں وہ چوچو کا مربع ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے تو اب وہ کہہ رہے نہیں جی وہ تو ہمارے فروغ اختلافات ہیں تو فروغ اختلافات ہوں تو آپ تو کہتے ہیں ہی نہیں ہوتی ان کے جی ہاں۔ پیچھے تو فروغ اختلافات والے کے پیچھے فروغ تو یہ ہے نا کہ جی آپ آمین کہتے ہیں میں نہیں کہتا جی ہاں۔ آپ جان کرتے ہیں میں نہیں کرتا آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں میں نہیں پڑھتا یہ فروغی باتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مسلمان نہیں ہیں مومن ہونا تو دور کی بات ہے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی <clears throat> بالکل اور امین صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہ تو ہمارے فروغ اختلافات ہیں بس اس کے علاوہ انہوں نے ان کے ایک بڑے مشہور عالم دین تھے احسان لائی ظہیر صاحب جی احسان لائی ظہیر صاحب نے کتاب لکھی ادیو بندیا ٹھیک ہے اور یہ تقریباً دو سو چھتیس صفحے کی کتاب ہے اور اس میں سبب تعلیف کیا لکھتے ہیں وہ ذرا یہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کے بارے میں عام اہل حدیث اور اکثر علماء کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ لوگ معاہد ہیں جیسا کہ حکیم محمود صاحب یہ بھی علیہ سالم ایک دیوبندیوں کے خلاف علماء دیوبند کا ماضی تاریخ کے آئینے میں نامی کتاب لکھتے ہوئے وہ اپنا اور دیوبندیوں کا ناطہ ان الفاظ میں جوڑتے ہیں کہ آج ہم اور دیوبندی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور الحمد للہ عقائد میں بھی کوئی ایسا بودھ نہیں رہا بلکہ ہمارا اور اس مسئلہ کا مستقبل بھی دونوں کے اتحاد پر موقوف ہے اور ایک جگہ لکھتے ہیں اہل توحید کے ناطے سے ایک تعلق موجود ہے اور اختلاف کے باوجود وہ باقی ہے اور رہے گا اور یہی دکھ کی بات ہے علیہ زیر صاحب آگے لکھتے ہیں حکیم صاحب کا یہ معذرت خواہانہ رویہ شاید مسلحانہ ہو ورنہ دیوبندیوں کے بارے میں عام اہل حدیثوں کا نظریہ ان کے عقائد سے ناواقفی کی وجہ سے ہے اس لیے یہ ان سے رشتہ ناطہ کرنے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے حتیٰ کہ باہمی اختلاف کو فروئی اختلاف گردانتے ہیں لیکن بریلویوں سے رشتہ نہ کرنے یا ان کے پیچھے نمازیں ادا نہ کرنے کی وجہ شرک بتلاتے ہیں تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ بریلویوں کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو کیا کہتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس وجہ سے تم بریلیوں سے نفرت کرتے ہو وہی وجہ دیوبندیوں میں بدرجہ اتم موجود ہے <clears throat> ٹھیک ہے ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا عقل مندی نہیں لہٰذا دیوبندیوں کے دعووں اور تقریروں سے دھوکہ کھا کر ان کو موحد شمار کرنا بے عقلی ہے اس کتاب کی تصنیف کا مقصد دیوبندیوں کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنا ہے اب جو موحد نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے مشرق مشرق مشرق تو کافر ہوتا ہے نا جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشرق بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو علامہ صنح زیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ بندے جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں یہ ان کا حال ہے تو یہ تفصیل میں جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے وہ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ہم ہر کتاب کی ایک ایک تفصیل ان کو بیان کریں یہ میں نے ایک بتایا دوس تیسری جو الحدیثوں کی کتاب ہے میرے پاس وہ ہے انہی صاحب کی اسان اللہ زید صاحب کی ٹھیک ہے وہ ہے البریلویا ٹھیک ہے اور صفی صاحب ان لوگوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے البریلویا بھی اور ہاں، اردو بندیہ بھی اسان اللہ زید صاحب نے اور پھر جس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں یعنی اصل مقصد ان کا اپنے ان آکاؤں کو خوش کرنا یا ان کو بتانا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر نہیں ہیں یہ مشرق لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے اس کو اردو میں شائع کیا گیا یہاں کی عوام کے لیے تو البریلویہ جو ہے اس کا تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے اول تو یہ کہا کہ جی ان کے جو والد صاحب تھے احمد رضا خان صاحب کے وہ شیعہ تھے ٹھیک ہے حالانکہ وہ تھے نہیں لیکن بہرحال انہوں نے ان کو شیعہ بنا دیا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بریلوی ہیں دیوبندی ہندوؤں اور یہودیوں سے بھی بدتر کافر ہیں یعنی وہ امیزہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو سارے مسلمان ہیں جی ہمارا فروغ اختلاف وہ کہتے ہیں نہیں دیوبندی جو ہیں وہ ہندوؤں اور یہودیوں سے بھی بدتر کافر ہیں یہ بریلیوں کا کہنا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ ان کی کتابوں پر پیشاب کیا جائے وہابی ابلیس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ان کی مسجدوں کا حکم انہیں مساجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے ان کی نماز جنازہ ادا کرنا کفر ہے وہابیوں سے میل جول حرام ہے وہابی کا پڑھایا ہوا نکاح باطل ہے وہابی کا نکاح نہیں ہوتا بلکہ زنا ہوتا ہے وہابیہ کو زکوٰۃ نہ دی جائے یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے وہابی کتے سے بھی بدتر ہیں وہابیوں کی کتابیں دیکھنا حرام ہے اس کے بعد مختلف لوگوں کا انہوں نے لکھا ہے فتوے والا کہ کن کن لوگوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا پھر کہا کہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کفر ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود قرار دینا کفر نہیں کفر نہیں ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو معبود کہنا وہ کفر نہیں ہے اور پھر بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں جو فہرست ہے موضوعات کی لیکن جو انہوں نے آگے مقدمے میں جو بات لکھی ہے جو پیش لفظ میں اس کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں ایک ایسا باب بھی شامل کرنا چاہتے تھے جو رضا خانی فقہ کے یعنی اندازہ لگائیں ان کے فقہ کو اسلامی فقہ بھی نہیں کہتے اور ان کا جی۔ فقہ کون سا ہے حنفی تو وہ کہتے ہیں یہ حنفی نہیں ہے یہ رضا خانی فقہ ایک نیا فقہ جو ہے نا وہ وجود میں آیا جو رضا خانی فقہ کے چند ایسے مسائل پر مشتمل تھا جو محض ذہنی تلزز کے لیے فرض کیے گئے تھے یعنی ذہنی لذت کے لیے جی مگر تہذیب و شائستگی کا تقاضا تھا کہ انہیں اس کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے آپ فرماتے تھے کہ عربی زبان ان فوش مسائل کی متحمل نہیں ہے اور وہ تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اگلے ایڈیشن میں ہم ان کا بھی ذکر کر دیں گے وہ ساری جو باتیں ہیں تو یہ ان لوگوں کا حال ہے اور شرعی عدالت کے جج شیخ عطیہ سالم جو شرعی عدالت مدینہ منورہ کے جج ہیں مدرس اور خطیب ہیں مسجد نبی شریف کے وہ لکھتے ہیں کہ حمد و سلاد کے بعد مجھے فضیلت الاستاذ احسان اللہ ظہیر کی کتاب البریلویہ پڑھنے کا موقع ملا کتاب پڑھ کر مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ مسلمانوں میں اس قسم کا گروہ بھی موجود ہے جو نہ صرف فروعات میں شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت کا مخالف ہے بلکہ اس کے بنیادی عقائد ہی اسلام سے متصادم ہے امین صاحب کیا کہتے ہیں فروغ ہمارا تو فروغ اختلاف کفر کا فتو ایمان کفر کا فتویٰ تو ہم نے دیا ہی نہیں تو میں بھی کہتے رہتے ہو جی کہ کفر کا فتویٰ کفر کا فتویٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اوپر لکھتے ہوئے پیش لفظ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف فروعات میں شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت کا مخالف ہے بلکہ اس کے بنیادی عقائد ہی اسلام سے متصادم ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے مصنف کی علمی دیانت پوری دنیا میں مسلم نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس قسم کا گروہ پاکستان میں موجود ہے اس کتاب کے جلیل القدر مصنف نے اس گروہ کے عقائد و افکار سے نقاب اٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں لہٰذا اس فرقہ کو چاہیے کہ وہ ان عقائد سے توبہ کریں اور توحید و توحید و رسالت کے تصور سے آشنا ہو کر اپنی آکبت کو سنوارنے کی طرف توجہ دیں تو سارا انہوں نے وہ جو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اس میں انہوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ہاں مزے کی بات آئی یہ دیوبندیوں کے بارے میں ہے سب کچھ بریلویوں کے بارے میں بریلویوں دیوبندیوں کی بات پہلے پہلے کر کر دی نے بریلیوں کی بات وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد چند امور کی توضیح ضروری ہے اس فرقے کے مؤثر یعنی بانی یعنی بریلیوں کے بانی کہ حالات زندگی سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی یہ تحریک علمی ہے نہ فکری اور نہ ہی ادبی ان کی ساری سرگرمیوں سے صرف انگریزی استعمار کو فائدہ پہنچا اس تحریک کے علاوہ دوسری تحریک جو انگریز کے مفاد میں تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک تھی جناب احمد رضا بریلوی کا وہابیوں کی مخالفت کرنا ان پر کفر کا فتویٰ لگانا جہاد کو حرام قرار دینا تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کی مخالفت کرنا انگریز کے خلاف جد و جہد میں مصروف مسلم رہنماؤں کی تکفیر کرنا اور اس قسم کی دوسری سرگرمیاں انگریزی استعمار کی خدمت اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تھی اور پھر کہتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام کا دربیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا انا للہ اندازہ لگائیں کہ کہاں کی انہوں نے بات کہاں لے جا دی جی ہاں۔ یعنی اگر کسی کا نام مرزا غلام قادر ہے تو وہ لازمی طور پر مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں کی دیانتیں ہیں کہ اس میں کس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں نے بتایا سان علیہ زہید نے ادیو بندیاں لکھی جس میں جی۔ ان کو بتایا کہ ان کے بنیادی عقائد قرآن سنت کے خلاف ہیں زبیر ضعید صاحب نے کہا کہ جی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہم نے ٹھیک ہے تو جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہوتا نا پھر ٹھیک ہے اور پھر یہ البریلویہ اسان علیہ جہید ہاں۔ کی اب جو چوتھی کتاب ہے وہ بھی ایک اہل دی سالم کی ہے ابو الحسن مبشر احمد ربانی اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے کلمہ گو مشرق ٹھیک ہے کلمہ گو مشرق کلمہ گو مشرق کہتے ہیں جی یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں اصل میں مشرق اور یہ ایک سو پچہتر صفحے کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے سارا ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ پکے مشرق ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس شرک سے منع کیا ہے وہ سارے کا سارا شرک یہ کرتے ہیں اور پھر مختلف جو مزارات ہیں وہاں پہ جو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی انہوں نے کلمی تصویر کھینچی ہے اور بتایا کہ یہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اب آ جائیں جی اگلے فرقے کی طرف بریلوی مکتبہ فکر کے جو بانی ہیں جناب احمد رضا خان صاحب جی انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے حسام الحرمین اور حسام الحرمین میں انہوں نے یہ کیا کہ کچھ عبارتیں جمع کیں اور ان عبارتوں کو لے کر وہ عرب پہنچ گئے جو اس وقت ابھی سعودی عرب نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ انہوں نے ان علماء سے تصدیقی مہریں لگوائیں اور ان کو بتایا کہ یہ یہ جو فرقے کے لوگ ہیں وہ کافر اور بدتی ہیں اس میں سب سے پہلا ہمارا نام لیا ٹھیک ہے وہ جو شعر ہے نا کہ میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں جی تو انہوں نے ہمارے نام کی سے ابتدا کی اور یہ بتایا کہ انہوں نے اس طرح یہ دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ ہے قاسمیہ یعنی قاسم نانوتوی کی طرف منصوب جس کی تہذیر الناس ہے اور اس نے اپنے اس رسالے میں کہا ہے بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے تو وہ ساری تفصیل جو ہے انہوں نے وہاں سے لکھی تیسرا فرقہ وہابیہ کا زابیہ رشید احمد گنگوئی اور انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے پیر طائفہ اسماعیل دہلوی کے اتباع سے اللہ و وجل پر یہ اختراع باندھا کہ اس کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے یعنی وہ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اس طرح انہوں نے کافی جو اس میں ہندوستان کے اندر فرقے تھے اور ایک فرقے میں سے مختلف لوگوں کو لے کے تو نیا نیا فرقہ بنا جی میں یعنی وہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں وہ تو ہاں۔ قاسم اللہ نوتوی کے شاگرد ہیں بالکل قاسم اللہ نوتوی کا ایک فرقہ بنا دیا گنگوئی صاحب کا ایک اور فرقہ بنا دیا تو اس طرح کرتے کراتے انہوں نے مختلف لوگوں کے اوپر الزام لگائے اور ان سب نے وہاں پہ یہ فتویٰ لگایا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا وہ سارے کافی یہ سارے لوگ کافر ہیں جن کے متعلق احمد رضا خان صاحب پوری دستاویز لے کے وہاں پہنچے ہیں اور ان کو دکھایا عرب والوں کو ان کو حقیقت حال پتہ نہیں تھی اور اس وقت یہ سعودی گورنمنٹ تو تھی نہیں جی جی وہ جو لوگ تھے وہ سارے پیر پرست تھے جو اس وقت عرب کے لوگ تھے نا ٹھیک ہے اور وہ ترکی کے ماتحت تھے اس وقت خلافت عثمانیہ تھی ٹھیک ہے اور وہ ترکی والے لوگ جو ہیں نا وہ بھی اسی میں پیر پرستی میں ابھی تک جی ہیں ہاں، ابھی تک ہیں ان کے وہاں پہ کافی اس طرح کی چیزیں ہیں تو میں یہی سوچ رہا تھا کیونکہ وہابیوں کے بارے میں لے کے پہنچے تو اگر عرب میں میرا خیال تھا کہ اس وقت تک وہابی نہیں تھے اس وقت نہیں تھے اس کے بعد پھر وہ جو محمد بن عبد الوہاب جی کا جو مشن ہے وہ شروع ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا سارا قبریں گرانا کبے گرانا اور یہ کرنا وہ کرنا سارا اچھا جب یہ کام ہو گیا اور امین صاحب کو میں کہوں گا کہ حسام الحرمین ذرا پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا اس دور میں نا صفی صاحب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اب معلومات اتنی پھیل گئی ہیں کہ اللہ جی۔ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ صحف و نشرت یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں اربوں کھربوں کتابیں اس وقت فضا میں گردش کر رہی ہیں ٹھیک ہے all you need to do just to click your mouse اور وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے آپ کے اس کے اوپر اور یہی لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو جو یہ سارے فرقے والے ہیں نا اللہ ان کا اس لحاظ سے بھلا کرے اس کی جزا دے ان کو <coughs> کہ انہوں نے اپنی کتابیں خود ہی اپلوڈ کی ہوئی ہیں ساری ٹھیک ہے ہم صرف اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہتھیار جو ہے نا وہ ہمیں دے دیا کہ مارو ہمیں جی بندہ چھپاتا ہے نا اپنے بھائی آپس میں جو لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن پڑھنے کے رواج بھی کم ہو گیا جتنی معلومات بڑھتی جا رہی ہیں آسانی سے دستیاب پڑھنے کا رواج تو کم ہو گیا نہیں اب وہ میں میں نہیں سمجھتا کہ پڑھنے کا رواج مطلب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن اب لوگ ہارڈ کاپی پڑھنے کے بجائے انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں مل جاتے پڑھ لیتے ہیں جس کو شوق ہو اس میں میں پڑھنا ہی ہے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انفارمیشن موجود ہے جی اب امین صاحب جیسا بندہ جو اپنے آپ کو دینی علوم کا اگر ماہر نہیں تو کم از کم عالم تو سمجھتے ہی ہے اسی لیے آگے ہم سے بات کرتی جی۔ کیا ان کو حسام الحرمین کا نہیں پتہ کہ بریلیوں نے لکھی ہوئی ہیں کتابیں اور مجھے کہہ رہے نہیں جی وہ تو ہمارا کفر اسلام کا جھگڑا ہی نہیں ہے فرو اختلافات ہیں یعنی وہ آ کے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انصر راضہ جو بات کر رہا ہے نا وہ بالکل بے پر کی ہے ہوا میں اڑا دی ہے <clears throat> اور اس نے جھوٹ بولا ہے تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھ سے آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں ورنہ میں سارے حوالے پیش کر دوں گا اب وہ میں کر دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتے تو اب آپ نے ہمیں ایک چوکا لگایا آپ نے کہا نہیں جی تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے تو ہے ہی نہیں تو پھر مجھے مجبوراً آپ کے سامنے پیش کرنی پڑی ساری باتیں بالکل اچھا اب اس کے جواب میں اب یہ آپ نے حوالے ابھی سنائے ہیں ابھی وہ جو فتو کے الفاظ ہیں اگر وہ سنا دیے تو بڑے اور کام خراب ہو جانے میں نے وہی کہا نا کہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے اور بہت سی باتیں کور کرنی ہیں <clears throat> جی اور کچھ تو میں نے ابھی الفاظ پڑھے بھی ہیں جی ہاں۔ کہ وہ جو احسان زیر صاحب نے البریلویہ نامی کتاب میں اس میں انہوں نے بریلویوں کی وہ باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے دیوبندیوں اور ایل جی ہاں وہ میں نے ابھی آپ کو ہے ایک بالکل کہ وہ بھابھی کا نکاح ہوتا ہے نہیں زنا ہوتا ہے اور ان کے آپس میں یہ کرنا اور وہ جنازہ نہیں پڑھنا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جی ہاں۔ یہ کرنا وہ کرنا کتے سے بھی بدتر ہیں اور یہود حنود سے بھی بدتر کافر ہیں اچھا ابھی ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر دیوبندیوں کو یہ ہوا کہ جی ہمارے خلاف وہاں پہ انہوں نے جا کے بات کر دی ہے تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے المحند المفند ٹھیک ہے محنت کا مطلب ہے ہندوستان کی تلوار ٹھیک ہے اور مفند کا مطلب ہے پاگل بڈھا تو گویا انہوں نے ان کو احمد رضا خان صاحب کو پاگل بڈھا کہا اور اپنے آپ کو کہا کہ یہ ہماری تو ہندوستان کی تلوار ہے اور اس کا ہم نے یہ اب آپ کو جواب دے رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں ہم تو ایسی بات کرتے نہیں ہیں لیکن اب اس میں دیکھیں ذرا انہوں نے اپنا ایک عقیدہ کیا بتایا اور اللہ کرے کہ آج امین صاحب آ جائیں اور میں امین صاحب سے پوچھوں کہ امین صاحب یہ آپ کا عقیدہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ المحنت المفنت میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے چاہے وہ میرے سامنے آ رہے پھر میں آپ کو اس کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ اس کے الفاظ کیا ہیں ہاں کہتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے جو چھورا ہے حضور کے جسم کو مبارک کو الل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش جی جی خانہ کعبہ اور خدا کی کرسی اس سے وہ جگہ افضل ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور جو زمین کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مس کر رہا ہے حضور کے جسم کو چھو رہا ہے وہ الطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے امین صاحب تشریف لائیں اور آ کر بتائیں کہ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو پھر ان سے برات کریں اپنی اور ان کو کافر کہیں اس لیے کہ کعبہ جو ہے وہ دنیا بھر کی تمام عمارات سے اور وہ جگہ تمام دوسری جگہوں سے افضل ہے یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے جی اور یہ کہہ رہے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وہ حصہ جو حضور کے جسم کو مس کر رہا ہے وہ کعبہ سے عرش سے کرسی سے سب سے افضل ٹھیک ہے چلیے انصر صاحب ٹاپک تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ جائیں گے سوالات بھی آئیں گے مناسب یہ ہے کہ ہم گفتگو بھی جاری رکھیں لیکن ساتھ اپنے سننے والوں سے اسٹوڈیوز کا نمبر شیئر کر دیں سامعین پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب موضوع ہمارا جاری رہے گا اور ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ سے اسٹوڈیوز کے ٹیلی فون نمبر شیئر کرتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو کوئی بات آپ نے کرنی ہو تو ضرور کیجیے ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two ہمارے وہ سامعین جو ہمیں ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں سے سن رہے ہیں وہ ریڈیو احمدیہ کے toll free number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اس پر کال کر سکتے ہیں اور ہم تک پہنچ سکتے ہیں تو four one six four one zero six five two two یا پھر one eight five five four one zero six five two two یہ نمبر ہیں جن پر کال کر کے آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ سوال کیجیے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کا دورانیہ ایک منٹ تک ہی رکھیے گا اس سے زیادہ نہیں اگر آپ اپنی بات مکمل نہ کر سکیں تو آپ دوبارہ بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے وہ سامعین جو براہ راست کال نہ کرنا چاہیں ان سے ان کے لیے ایک ای میل ایڈریس ہمارے پاس موجود ہے ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو سے کوشچن اور اے سے answer Q A at Voice of Islam dot C A Q A at Voice of Islam dot C A سامعین Voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ Voice of Islam dot C A کے آرکائیو سیشن میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں تو پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے انصر صاحب ایک دو کالرز میرے ساتھ موجود ہیں جی. تو آپ کی اجازت سے آج کے پہلے کالر کو لیتے ہیں ہمارے ساتھ مناز صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آن ایئر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا نام بتائیے گا پہلے میرا نام ہے زید اچھا، زید زید اچھا صاحب صاحب جی ہاں۔ خیریت سے ہیں الحمد للہ آپ لوگ کیسے ہو اللہ کا کرم ہے بالکل ٹھیک ٹھاک جی آپ کا سوال میرا سوال کوئی نہیں ہے بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما کیونکہ آپ ہدایت سے سے دور ہو اللہ جی، جی۔ آپ کو صحیح ہدایت میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے کرے اور آپ بھی خود بھی اپنے آپ کے لیے دعا کرے کیونکہ آپ لوگ بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحیح سمجھ دے اور آپ بھی اپنے آپ کے لیے روزانہ روزانہ روزانہ دعا کرے کہ اللہ آپ لوگ کو ہدایت دے اور صحیح رات مستقیم پر لائے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ وعلیکم السلام امین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں امین صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم سراجہ صاحب آج میں نے بہت سنا بڑا یاد کر رہے ہیں مجھے آپ ہر دوسری بات میں میرا نام لے رہے ہیں تو انصر رضا صاحب سب سے پہلے تو جب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتوے پہ سائن کرایا تھا اور جب عربوں نے سائن کر دیا تھا اور جب ان کو حقیقت کا پتا چلا تھا کہ وہ بہت بڑا جھوٹ بول کے گئے تھے تو لوگوں کو یہ بھی تو بتائے نا کہ وہ فتویٰ منسوخ کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے چاہے ترکش والے تھے وہابی تھے نجدی تھے جو بھی تھے تو آپ لوگوں سے بات چھپاتے ہیں ٹھیک ہے کہ فتویٰ منسوخ ہو گیا تھا پھر آپ کے جو مرزا طاہر صاحب یا جو بھی مرزا ناصر صاحب جو صوبائی قومی اسمبلی میں بائیس دن کی بحث چلی تھی اس میں ہر مسلک کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے ہر مسلک کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ فرقہ واریت کی جو جنگ چل رہی ہے کیا آپ نوز باللہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا صلات و سلام پڑھتے ہیں یا اس طرح کی جو قبروں پہ سجدہ کرنے کی درگاہوں پہ تو بلا ہمارے مسلک میں ہمارے بڑوں نے اجازت نہیں دی یہ چند نامی گرامی بدبخت لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اسی وقت صوبائی اسمبلی میں سارے فتح واپس لے لیے گئے تھے یہ آپ لوگوں سے باتیں کیوں چھپاتے ہیں سارا سارا جو ہے نا آپ اپنا کیا جا رہے ہیں اور پچھلے ہفتے جتنے آپ نے سوالات کیے ٹھیک ہے نا وہ میرے خیال میں ابو جہل بھی نہیں کر سکا ہوگا اتنا آپ اتنے اللہ کے اوپر اور نبیوں کے اوپر اس طرح کے سوالات کر کے رکھے جا رہے ہیں جیسے نوزب اللہ اللہ کے پاس نہ کنف یقون کی طاقت ہے اللہ نے آپ جیسے شخص کو جو ناپا ہوتا ہے اتنا انسان بنا کے کو مطلب جوان کیا آپ چلیے امین صاحب آپ سے درخواست سب سے ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک منٹ تک آپ کے پاس وقت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے تبصرے کی نہیں ہے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں انصر رضا صاحب سے ضرور ان کے جوابات لیں گے اور آپ کو دوبارہ بھی موقع دیں گے اگر آپ آنا چاہیں گے ان جوابات کے بعد جو سوال ہوں گے تو four one six four one zero six five two two سامعین یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two پر کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں حسن صاحب کا بھی سوال لیتے ہیں اور پھر انصر رضا صاحب کی طرف چلیں گے جوابات کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن صاحب جی وعلیکم السلام میرا سے چھوٹا سا مختصر سوال ہے جو ابھی جتنی باتیں بھی انصر صاحب نے کی ہیں اس کے بعد کہ مسلمان کی پھر اب تعریف کیا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے بہت شکریہ آپ کا چلیے پوچھنا چاہتے تھے کہ مسلمان کی اب تعریف کیا ہے امین صاحب کے سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے مجھے صرف کنٹرول سے انصر صاحب ایک منٹ دیجیے وہ کہتے ہیں کہ ایک دو کالرز اور موجود ہیں جی۔ تو ان کی کال ہم ایک دفعہ لے لیں پھر آپ کے پاس سوالات کی طرف چلیں گے تو سامعین four one six four one zero four one six four one zero six five two two ہمارا نمبر ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سما نام بتایا آپ نے مجھے چلیے خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام آپ کا نام میرا نام سیما ہے سیما جی ٹھیک ہے جی اور میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک صاحب نے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آپ کو اللہ رستہ دکھائے جو بھی ہے بہت ہی غلط بات کری ہے انہوں نے فون کر کے ان کو نہیں پتا کہ کس کو اللہ نے رستہ دکھایا اور کس کو نہیں میں سنی مسلم ہوں لیکن کسی کو بھی اس طرح سے فون کر کے کہنا اور اس کو یہ غلط ثابت کرنا بہت ہی غلط بات ہے میں بہت ہی چلیے بہت شکریہ آپ کے ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے یہ بھی ایک ہمارا ریڈیو احمدیہ کا اصول ہے کہ آپ کسی اور دوسرے کالر کے اوپر رائے نہ دیجیے یہ فیصلہ عموماً ہم سننے والوں پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے سامعین ماشاء اللہ بڑے عقل والے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کال نہیں بھی کرتے لیکن باتوں کو سمجھتے ہیں بہرحال یہ میرے مہمان کا استحقاق ہے وہ اس پہ بات کریں گے تو رضا صاحب آپ تک واپس آتے ہیں امتحانی پرچہ آپ کے پاس ہے چار پانچ سوالات ہیں ہاں جی بات یہ ہے کہ امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے اور بغیر حوالے کے بات کرتے ہیں جی جب کہ ہماری تو عادت ہے کہ ہم حوالے کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں ہے اور ایک تو جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کو تو ترک کر ہی چکے ہیں جی عقل کو بھی پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں اور وہ ایک بات کر کے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بات سو فیصد درست ہے اور سارے ہاں۔ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیں گے ٹھیک ہے آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا حسام الحرمین کے جو فتح جن کے اوپر ان لوگوں نے مہر تصدیق ثبت کی تھی ٹھیک اس کے بعد وہ لوگ تو نہیں رہے ٹھیک ہے اور دیوبندیوں نے اپنی طرف سے لے جا کے ان کو اپنا ایک ورژن بتایا ٹھیک ہے اگر وہ جتنے بھی فتح تھے وہ منسوخ ہو چکے تھے جی تو پھر آج تک بریلوی حسام الرحمین چھاپ کیوں رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اور اس میں جن باتوں کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کیا دیوبندیوں نے وہ قائد چھوڑ دی ہیں ٹھیک احمد رضا خان صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں اس کے اندر جتنے بھی عقائد بیان کیے گئے ہیں دیوبندیوں کے اور اہل حدیثوں کے جن کے مختلف انہوں نے نام رکھے ہیں جی تو کیا انہوں نے وہ عقائد ختم کر دیے ٹھیک ہے ہرگز ختم نہیں کیے ان کے وہ عقائد وہ آج بھی وہی ہیں تہذیر الناس کا حوالہ دیا تہذیر الناس آج بھی دیوبندیوں کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے جی ہاں وہ تو لہرا لہرا کے دکھائی جاتی ہے ہاں اور یہاں پہ تہذیب الناس کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیر کرم شاہ الظہری صاحب جو غالباً وفاقی شری عدالت کے جج بھی تھے یا چیف جسٹس تھے بریجمیوں کے بہت مشہور ایک عالم تھے فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے تہذیب الناس کے متعلق ایک مثبت قسم کا آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا اصل میں وہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو قاسم نان نوتی صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ مفہوم آپ اس کا غلط لے رہے ہیں بات ان کی غلط نہیں ہے بات ان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر بریلیوں نے اتنی چڑھائی کی ان کے اوپر کہ ان کو باقاعدہ کافر قرار دے دیا یعنی وہ کوئی عالم دین نہیں تھے وہ پیر صاحب تھے مکتبہ ضیاء القرآن کے بانی ہیں ضیاء القرآن ان کی تفسیر ہے ضیاء النبی کے نام سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے میرے پاس حوالہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ پیر کرم شاہ الازری کافر ہو چکا ہے صرف اس بات پہ کہ اس نے قاسم نانودوی صاحب کی حمایت کی تو اپنے ہی بندے کو بریلوی کو انہوں نے کافر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسام الحرمین میں جو احمد رضا خان صاحب نے مفہوم سمجھا تہذیب الناس کا آج کا بریلوی ویسے کا ویسا ہی سمجھتا ہے ٹھیک ہے اور جو رشید احمد گنگوئی صاحب کے عبارات انہوں نے نقل کی ہیں وہ آج تک دیوبندیوں کے اندر ویسی موجود ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے جو عبارات لکھیں جس کے اوپر بریلویوں نے دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا آج تک وہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں سے نہیں نکالا ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک جو ان کے پیر تھے جو سب کے مشترکہ پیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو یہ دونوں چونکہ ان کو مانتے تھے تو یہ چلے گئے ان کے پاس کہ جناب آپ کی مہربانی ہمارا کوئی فیصلہ کروا دیں تو فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے ایک کتاب ہے ان کا اس میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے وہ نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے بریلیوں نے اپنی انٹرپٹیشن کی اس کی فیصلہ ہفت مسئلہ کی دیوبندیوں نے اپنی انٹرپٹیشن کی معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہا اور کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے اور بعض اوقات چند ایک علماء جو تھے دیوبندیوں کے وہ اس بات پر راضی بھی ہو گئے کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم اپنے بریلی بھائیوں کی خاطر ہم یہ عبارات نکال دیتے ہیں ادھر انہوں نے بات کی ادھر باقی کے سارے دیوبندی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہو سکتی ہے یہ بات کہنے کی کہ ہم اس کو اس میں سے نکال دیں ہم نہیں نکالیں گے جو رشید احمد گنگوئی صاحب کی عبارات ہیں جو قاسم نان صاحب کی عبارات ہیں جو اشرف تھانوی صاحب کی عبارات ہیں وہ ہم نہیں نکال سکتے کبھی اور یہ کہتے ہیں جی فتوا سارے واپس ہو گئے کسی بھی جگہ واپس نہیں ہوئے اور اگر فرض کریں کہ فتوا واپس ہو بھی گئے تو وہ عبارات واپس نہیں ہوئی نا جس کے اوپر فتویٰ لگا تھا ٹھیک ہے مثلاً ایک بندہ ایک ایک چیز کو کہتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے اوپر مولوی سے فتویٰ لے لیتا ہے مولوی جب اس کی عبارت کو دیکھتا ہے دوبارہ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو شرک نہیں ہے مولوی نے فتویٰ واپس لے لیا وہ عبارت تو واپس نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ جو اس کو شرک سمجھتے ہیں وہ آج تک زندہ ہیں وہ عبارت بھی موجود ہے اس کو کافر کہنے والے بھی سارے موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عبارت آج بھی ہے ایک مولوی نے فتویٰ واپس لے لیا دس نے فتویٰ واپس لے لیا فرض کریں لیکن اس سے وہ عبارت شرکیہ جو ہے وہ تو شرکیہ کی شرکیہ ہی ہے بالکل اور اس کو ماننے والا آج تک مشرق ہے ٹھیک ہے اس کو ماننے والا آج تک کافر ہے کیونکہ اس عبارت کو مانتے اور اس عبارت کا مطلب ہی یہ ہے اس لیے اس طرح کے دھوکے آپ اپنے آپ کو دیتے اپنے ہیں اور ہاں۔ تو کوئی بات ان کو شعور نہیں ہے اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ اور کہتے ہیں اسمبلی میں ہر مسئلہ کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا اور ساتھ بار بار صبح ہی کہتے رہے حالانکہ بات چلو جو بھی ہے وہ تو سلپ آف ٹانگ ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ اسمبلی کے لوگوں سے ہر مسلک سے پوچھا گیا تھا تو یہ بالکل غلط بات ہے جی ہاں کسی سے نہیں پوچھا گیا کسی ایک سے بھی نہیں پوچھا گیا میرے پاس اسمبلی کی جو کاروائی اب چھپی ہے کاٹ چانٹ جی۔ کر کے انہوں انہوں نے نے چھاپی ہے جی۔ اس میں اسمبلی کے ممبران ممبران جو تھے یہ کہا کہ مرزا ناصر احمد نے جو سارے کے سارے فتح ہمارے ایک دوسرے کے پڑھ کے سنائے ہیں کسی مولوی نے اس کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے منہ میں گھونگریاں ڈال کر بیٹھے رہے ہیں کہتے دو جواب اس کا ایک بھی مولوی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ مرزا ناصر <coughs> احمد نے جو سارے فتح لگائے تھے اب میں نے کئی دفعہ یہاں بات بیان کی ہے <coughs> آج دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اس اسمبلی میں اول تو ساری سوال جو اٹارنی جنرل نے کیے تھے جی یہ بختیار نے کسی مولوی نے نہیں کیے وہ پیچھے سے پرچیاں ورچیاں دیتے تھے لیکن سوال انہوں نے کسی سے نہیں کیے نہ کسی مسئلہ کے لوگوں سے پوچھا گیا جی ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی کسی بریلی مولوی کو جا کر پوچھ لیں کہ تہذیر الناس کی جو عبارت ہے وہ اسلامی ہے وہ کہے گا ہرگز اسلامی نہیں ہے پوری کافرانہ عبارت ہے اور اس کا ماننے والا پکا کافر ہے جی اس اسمبلی میں قاسم نانوتی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب اور اشرف علی تھانوی صاحب کا مرید مفتی محمود صاحب وہاں بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ احمد رضا خان صاحب کا ماننے والا احمد شاہ نورانی صاحب بیٹھے تھے اور ان دونوں کا مطلب یہ جو دیوبندی ہیں مفتی محمود صاحب والا جی۔ فرقہ وہ سوری یہ جو احمد شاہ نورانی ہے وہ مفتی محمود صاحب کے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ خدم نبوت کا منکر یہ کافر ہے ٹھیک ہے اور ہمارے متعلق آپ مذومہ طور پر یعنی سپوزٹلی کیا بات کرنے جا رہے تھے وہاں پہ ختم نبوت کی جو وہاں پہ نہیں ہوئی بالکل آپ کا اصرار ہے کہ وہاں ختم نبوت میں بات ہوئی یا ختم نبوت میں بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہمیں ختم نبود کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں تو کیوں شاہ احمد نورانی نے نہیں کہا کہ مفتی محمود بھی ختم نبود کا منکر ہے جی اس کو بھی کافر قرار دوسا آتی جی اگر ختم نبود پہ بات ہو رہی تھی تو کیوں نہیں کہا پھر آپ نے وہاں بالکل اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں اور ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے اور آپ ایک فرضی بات کر کے ریڈیو پہ آ کے تو آپ ایک بات بیان کرتے ہیں جیسے وہ بات بالکل درست ہے نہ کوئی حوالہ ہے اس کا جب حوالہ مانگے تو کہتے جی میرے پاس اس وقت ہے نہیں آج تک کبھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا کہتے جی میرے پاس اس وقت نہیں ہے تو حوالے سے والے ہوتے کوئی نہیں ان کے پاس اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں میرے پاس یہ حسام الحرمین کے کئی ایڈیشن <coughs> موجود ہیں اور اس میں وہ آ, اب یہ میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں جی ہندوستان میں پہلے پہل مولوی اسماعیل دہلوی نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب و توحید سے متاثر ہو کر تقویت الامان نامی کتاب لکھی اور مسلمان عالم کو کافر و مشرق قرار دیا آپ کہتے ہیں جی ہمارا کفر اسلام کا تو فتویٰ ہے ہی نہیں کوئی hmm. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بریلوی مولوی صاحب وہ کہتے ہیں جی, جی کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان نامی کتاب لکھی اور مسلمانان عالم کو یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرق قرار دیا اور اپنی بات بنانے کی خاطر یہ بھی کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے جس کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی دوسرا شخص خاتم النبین وغیرہ اور صاف سے متصف ہو سکتا ہے علماء اہل سنت اور خاص طور پر خاتم الحکمہ آپ دیکھیں ذرا جی اب خاتم لفظ استعمال کیا خاتم الحکمہ یہ تو کر سکتے ہیں نہیں نہیں <laughs> ہم نہیں کر سکتے میرا مطلب ہے کہ یہ ذرا سامعین آپ ذرا غور کریں جی کہ خاتم النبین کا مطلب کیا لیتے ہیں آخری نبی آخری نبی تو خاتم کا مطلب ہے آخری آخری حکیم حکیم ٹھیک ہے حکمت والا آخری بندہ ٹھیک ہے ہے اور وہ کون علامہ محمد فضل خیر آبادی ٹھیک ہے اس کے بعد حکیم بن سکتے ہیں خاتم الحکمہ کے بعد تو خاتم النبین کے بعد نبی کیوں نہیں بن سکتے لفظ تو ایک ہی ہے نا جی جی ادھر بھی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے مضاف کے طور پر ادھر بھی جمع کے جی، ہاں. لیے وہاں جی، پہ ہاں. النبین جمع ہے یہاں پہ ہے بالکل تو یہ ان کا حال ہے کہ آج تک یہ حسام الحرمین کو جو ہے وہ شائع کرتے ہیں اس کو چھاپتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور جگہ جگہ یہ اس سے دیوبندیوں کے کفر کے اوپر مزید مہریں لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے یہاں پہ کہہ دیا دیکھو جی تجر الناس میں ہوا اور حسام الحرمین میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور وہ بالکل درست بات ہے وہ کہتے ہیں جو سرور عالم کے تقدس کو گھٹائے وہ اور سے بھی کچھ ہے مسلمان نہیں ہے یہ شعر اس میں لکھا ہے ٹھیک انہوں نے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نہیں ہو مسلمان <coughs> اچھا جی اور پھر اس کے بعد <coughs> اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا جماعت اسلامی کی طرف ٹھیک ہے تو جماعت اسلامی اور دیوبندی الگ الگ ہیں جماعت اسلامی اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ خود کو دیوبندی نہیں کہلاتے ٹھیک ہے اگرچہ ہیں وہ دیوبندی لیکن وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں دیوبندی ٹھیک ہے اور وہ غالباً حنفی بھی نہیں ہیں اگرچہ وہ بعض باتیں مانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مقلد امام ابو حنیفہ کا نہیں کہتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں ان کا اپنا ایک طرز عمل ہے اپنا ایک دستور ہے ان کا اس میں وہ اب یہ کتاب میرے پاس ہے اس کا نام ہے حق پرس علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور ان کا انہوں نے ٹائٹل لکھا ہے کتب الاقتاب شیخ التفسیر ٹھیک ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہے دیوبندیوں کے اندر اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے آج لکھی قرآن کریم کی دیکھیں ذرا وہ کہتے ہیں ومن یت ومن یب تغ غیر الاسلام دین فلاں یقبلا بلا ہوں ٹھیک ہے کہ جو اسلام جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا پھر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اب یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے میں بعد میں پروگرام کے بعد پوچھوں گا آپ سے کتب الخطاب کی جب بات کی انہوں نے جی۔ اب یہ سلسلہ تو وہ طریقت والے فالو کرتے ہیں دیو بندیوں میں تو ان میں ہے ان میں ہے اچھا،, اچھا یہ اصل میں بات یہی ہے جو بریلوی ہے نا جی وہ کھلا کھلا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے دیو بندی جو ہیں وہ اوپر سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اندر سے ان کے سارے کام وہی ہیں اور یہ کم از کم دو تین پروگراموں کا متقاضی ہے یہ موضوع ٹھیک اور بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی جو تم ہو وہ پھر بتاتے کیوں نہیں یعنی آپ یہ کہیں کہ بریلوی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے انہوں نے توجہ کی اور پھر انہوں نے کہا کیا ہوا کہنے کے جی وہ ایک جہاز ڈوب رہا تھا سمندر میں تو میں نے اس کو سہارا دے کے تو میں نے اس کو اٹھا دیا تو اب آپ کہیں جی دیکھیں جی یہ تو شرک ہو گیا اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ جی۔ سمندر سے جہاز کو نکال دیا اور وہی کام ایک دیوبندی مولوی جو ہے وہ اپنے پیر کے متعلق لکھ رہا ہے کہتا ہے اب یہ شرک نہیں ہے اور کہتے ہیں جی مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں جی وہ تو مرنے کے بعد وہ آیا تھا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں تھا بیوی کے پاس آیا اس کو کہنے کہ یہ لے لو بچوں کے لیے ہے کسی کو بتانا مت کہ میں آیا تھا ٹھیک ہے تو اپنے لیے یہ سارے چیزیں جائز ہیں حلال ہیں اور وہ بریلوی کریں تو وہ مشرق ہے تو خود بریل دیوبندیوں میں سے بعض ایسے جو تھے نا تھوڑے سوچنے والے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ ہمارا کتنا ایک منافقانہ طرز عمل ہے کہ بریلوی کرے شیعہ کرے تو وہ کافر اور آپ کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے اہل نے بھی ان کے اوپر اسی لیے تنقید کی ہے چلیے انصر صاحب آپ کو دو منٹ کے لیے روکیں گے یہاں پر جی۔ ایک دو کالرز اور ہیں سوال لے لیتے ہیں سامعین پروگرام آپ سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم منصر رضا صاحب نبیل خان صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبیل صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ سر سے کہ پہلی اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے پہلے تو اس سے مجھے نا مطلب کہ نوجوانوں کے لیے نا میری بھی آگے نسلیں آنی ہے میں ان کے لیے بھی پریشان ہوں کہ ان کی ان کے لیے کیا حالات ہوں گے یہ جو نام ذکر کر رہے ہیں کتابوں کا مجھے نہیں لگتا کہ ہر کسی کو ان کا علم بھی ہے کہ کون ہے کون تھے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسری کتاب یا کسی انسان دوسرے انسان کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد بڑے آئے آئے بڑے راشدین آئے ان کے ان کے ان پر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کچھ اگر رہے تو کیا وہ مسلمان کو کہا جا سکتا ہے یا یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد جو خلفۂ راشدین آئے یا جو بھی خلیفہ آئے ان کو فالو کرنا ضروری ہے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا میں خود تو سنی ہوں میں عربوں میں پیدا ہوا ہوں بڑا ہوا ہوں کافی عمر تک تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ شیعہ کون ہے یہ تو یا احمدی کون ہے یہ کون ہے یہ تو میں ان ملکوں میں ابھی آج کل کینیڈا میں ہوں تو میں نے ادھر آ کے یقین مانے میری میری عمر کا ایک بہت ہی بڑا حصہ گزرا مسجدوں میں جا کے یہاں پر مجھے پتا چلا کہ ہاتھ چھوڑ کے کیونکہ میں میں نہ پاکستان میں پیدا ہوا نہ میں انڈیا میں پیدا ہوا نہ میں کینیڈا میں پیدا ہوا میں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ جہاں پر مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے والا بندہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے یا اور ہاتھ کیوں نہیں باندھ کے کھڑا تو میں یہ سوچ میں میں آپ لوگ کو اللہ نے دیکھے توفیق دی ہے یہ پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ بچہ بچہ سن رہا ہے میں بھی سن رہا ہوں میرے بچے بھی سن رہے ہیں مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ بیانی کر رہے ہیں دیکھیں اللہ نے تو پہلے ذکر کر دیا فرقے بنیں گے لیکن اللہ نے سمجھ بھی دی ہے بوجھ بھی دی ہے میں تو اس چیز کے مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں سنتا ہوں نا یہ باتیں تو ایک دل یقین مانے دل میں ایک ایسا درد اٹھتا ہے نا میرے کیونکہ میں اس ماحول میں پلا نہیں ہوں اور میں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جو بھی جو بھی کتابیں آئیں جو بھی کچھ آئے دیکھیں اللہ نے ان کی ان کی نسل کو بھی جو ہے نا ادھر ہی روک دیا کہ کوئی اس کے بعد کسی کی مطلب کہ کسی کا کسی کے لیے کوئی انسان تو ایک کمزور انسان ہے غلام جی ہے چلیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اب آپ سوال کی بجائے ٹھیک ہے تقریب پہ شروع ہو گئے تو میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں چلیے بہت شکریہ اس وقت میرے ساتھ زاہد صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے جی, جی، زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی آپ کے سوال آپ آن ایئر ہیں میں ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਵੇ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਾਊਟ 49 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ- ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਹ, لگا میرا جیڑا تب فار آل لکھتے ہوٹ فور نتلب ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਲਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਆਲਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਲਿਏ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ زاہد صاحب آپ کے سوال کا آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے امین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کو ایک دفعہ پھر آنے لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر مجھے بھی تھوڑا ٹائم دے دیا جائے تو میں آرام سے بات کروں <laughs> رضا سے جی سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی مولانا مکی علیہ جازی صاحب کا روزانہ درس آتا ہے آج کل آپ نے خود کہا کہ کتابیں اور یوٹیوب موجود ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ ان کا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بیان سنیں الحمد وہ حرم میں بیٹھتے ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے دوسرا صوبائی قومی اسمبلی کے پورے ایک ایک منٹ کی ریکارڈنگ ایک ایک پیپر ورک یوٹیوب کے ذریعے آپ کو مل جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری عقل مسخ ہے میں نے نعوذ اللہ قرآن کو پیٹ پیچھے پیکھا ہوا یا کسی اور نے اچھا پھر دوسرا میرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دوبارہ آنا لفظ خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو فہرست آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مکمل ہو گئی جتنے لوگوں کو نبوت ملنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی امین صاحب آپ سوال کریں تقریر نہ کریں سوال ہے آپ تقریر کر رہے ہیں بات سنیں پھر اس کا سنیں کہ یہ المہدی والمسیح کے بات نہیں نہیں جو سوال آپ نے کرنا ہے وہ سوال کریں حوالہ نہیں دے رہا میں سوال کرنے کی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ سوال اچھا، کریں اچھا، اچھا، جو سوال اور سوال اس بارے میں کریں جو ہمارا موضوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اس کے حوالے میں نے بتا دیے اچھا میں جو آپ اتنا ہمارے فرقہ واریت کے پیچھے نہا دھو کے پڑے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مٹھی بھر چاول مرزائیت ایک دوسرے کو کافر کہتی ہے ایک دوسرے پر لان تان کرتی ہے ایون سارے مل کے مرزا غلام محمد قادیانی کو نہ نوز اللہ مہدی بھی مانتے ہیں نہ مسیح مانتے ہیں یہ اتنی مٹھی بھر چاول چودہ درخوں میں بٹھی گئی ہے ان کے بارے میں آپ کیوں بات نہیں کرتے آپ جی, ہماری کیوں کرتے ہیں بہت شکریہ امین صاحب انصر صاحب سوالات بہت سے ہیں تھوڑا سا سوالات کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو خیال ہوتا ہے کہ ایک ایک سطح پہ جائیں گے ایک علمی لحاظ سے یا پڑھی ہوئی بات ہوگی ہم ایک قومی ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ سوال کے جواب نہیں ہے آپ دوسرا سوال تیسرا سوال یا مطلب کسی اور کی طرف موضوع موضوع موضوع سے سے سے یہ ہٹ کے بالکل میں مطلب یہ <clears throat> ایسا کسی ایک شخص کے لیے نہیں میں کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں جی۔ عمومی طور پہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے چلیے ہم سے پوچھا گیا تھا <clears throat> جی ہم سے پوچھا گیا تھا پہلے جی اچھا یہ حسن صاحب جی مسلمان کی تعریف حسن صاحب ہیں اور ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے پروگرام میں فون نہ کیا کریں کیونکہ ہم ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں اچھا، تو وہ اس بات کی ساری ہم سے وضاحت مانگ سکتے ہیں یہ پروگرام ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے لیے ہے ان کے لیے ٹائم چھوڑ دیا کریں سیما صاحبہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا جی جزاک اللہ بہرحال جیسے آپ نے بتا دیا کہ وہ ان کی مرضی ہے وہ کالر ہیں وہ بات کرتے ہیں مہذب جی۔ انداز میں بات کی انہوں نے ٹھیک ہے اب بلال صاحب جو ہیں وہ نہایت معصومانہ اسٹائل میں انہوں نے بات نبیل خان سوری نبیل خان اچھا جی، میں نے بلال لکھ دیا جی۔ اچھا یہ نبیل صاحب تھے جی نبیل صاحب بات یہ ہے <clears throat> کہ آپ عربوں میں پیدا ہوئے پلے بڑے تو please don't mind my analogy لیکن وہ علاقہ ایک ایسے کنویں کی طرح ہیں جس کے اندر سارے مینڈک ہیں تو ان کے لیے وہی دنیا ساری دنیا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی کانفلکٹ والی بات نہیں ہوتی وہاں پہ ریاست اور حکومت وہاں کے لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ اگر آپ اختلاف رکھتے بھی ہیں تو دل میں رکھیں آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے چاہے کوئی بھی عرب ملک ہو اس میں آپ کو اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے کا دوسروں تک پہنچانے کا آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے آپ مطلب جو باقی عرب ریاستیں ہیں اس میں تو وہ کہتے ہیں چلو پریکٹس کر لو لیکن بعض عرب ممالک ایسی نہ پریکٹس کی بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کو چھپ چھپ کے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے اصاب کہاف کی طرح اس لیے اگر آپ نے اپنے گرد و پیش میں یہ نہیں دیکھا تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے آپ کا ماحول آپ کو مجبور کرتا تھا کہ آپ وہی دیکھیں جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ وہی سنیں جو وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں ان کے عقیدے کے خلاف نہ تو آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ سن سکتے ہیں نہ وہاں پہ کتابیں موجود ہیں بلکہ میں نے سنا ہے بلکہ پڑھا بھی ہے ایک دو جگہ کہ سعودی عرب میں احمد رضا خان صاحب کی جو تفسیر ہے کنز ایمان اس کے اوپر بین ہے غالباً یو اے میں بھی بین ہے I am not sure about it لیکن سعودی عرب میں وہ بین ہے ٹھیک ہے اور شیوں کو جو وہاں پہ مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ شاید آپ کو نہیں علم اگر آپ اب آزاد دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو ایکسیس ہے انفارمیشن کی تو اب شاید آپ کو پتہ لگ جائے تھوڑا سا آپ اسٹڈی کر لیں تو وہ آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ کون ہوتے ہیں اور احمدی کون ہوتے ہیں کون ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا ہے کون ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھا اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں اور آپ وہی سنتے ہیں جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ نہ آپ نے سنا نہ آپ نے دیکھا تو اب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے اور ان کے بعد خلفہ راشدین تھے تو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے ہمیں بھی بہت افسوس ہوتا ہے یہ جو فرقہ واریت ہے نا اس کے اوپر صرف آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہمیں بھی بہت افسوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ قرآن کریم پڑھ لیں اب آپ ماشاء اللہ عربوں میں رہ کے آئے ہیں پیدا ہوئے پلے بڑے عربی تو آپ کے لیے ایک قسم کی مادری زبان ہوگی تو آپ قرآن کریم کو ذرا سوچ سمجھ کر غور کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرقہ واریت سے منع کیا ہے وہاں ایک ایسا فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے جس کی بنیاد رکھی جائے اس کی مذمت نہیں کی خدا نے بلکہ خدا نے سورہ صف کے آخر میں یہ بیان فرمایا جو آخری آیت ہے اس میں یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ف آمن تو میں بنی اسرائیلہ و کفرت طائفہ ایک گروہ نے مان لیا ایک گروہ نے نہیں مانا اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی آمد سے لازمی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ دو فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک منکر اور ایک مومن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ آخری شریعت ہے قرآن کریم آخری کتاب ہے دین اسلام آخری دین ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں اس صورت میں آخری نبی ہیں کہ شریعت لانے والے نبیوں میں آپ سب سے آخری ہیں لیکن ویسے عمومی طور پر آپ آخری نہیں ہیں کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے بعد نبی آئے گا اس لیے ہم قرآن کریم کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں ہم نے کو اپنے پاس سے کو نیا فرقہ یاد نہیں کر لیا ہم نے اپنے پاس سے کو نیا عقیدہ یاد نہیں کر لیا بلکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے میرا خیال ہے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ ہی کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدے کا ایک ایک عقیدہ اور ہر عقیدے کا ایک ایک جز قرآن کریم کے عین مطابق اور کوئی بھی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ہمارا کوئی عقیدہ یا کسی عقیدے کا کوئی ایک جز قرآن کے خلاف ہو اس لیے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باقی تمام فرقے لوگوں نے بنائے ہیں احمد فرقہ خدا نے بنایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے بنایا ہے اور ہم قرآن کریم کو آخری اور اکمل ترین کتاب مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتے ہیں اور ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یعنی آخری نبی ہیں وہ اپنے ہی ایک مولوی کو خاتم الحکمہ لکھ رہا ہے ٹھیک اور لکھا ہوا موجود ہے میرے پاس جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خاتم النبین کا ایک معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اپنا اپنے مولوی کے لیے لیتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے دو دو کے لیے پھر وہ الگ الگ کیوں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ اچھا پھر اس کے بعد زاہد صاحب نے اپنے مخصوص اسٹائل میں گفتگو کی جی تو زاہد صاحب بات یہ ہے کہ لو فار آل اور ہیٹڈ فار نان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو گمراہی کے اور تباہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر بچا لیں <coughs> اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت ہی رعوف ہے اللہ بل بال جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رعف ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیج کر گمراہ ہوتی ہوئی قوم کو تباہ ہونے سے بچا لے اور وہ تیزی کے ساتھ بگٹٹ سرپٹ ایک طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے اور اس میں ایک نبی آتا ہے خدا کی طرف سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو آگے مت جاؤ واپس آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے قرآن اور سنت کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ عقیدہ اپنا اپنا ٹھیک ہے عقیدہ اپنا اپنا اور کہتے ہیں جی آپ تو عالم ہیں تو آپ تو ایسی باتیں نہ کریں محبت کی بات کریں پیار کی بات کریں اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی اس سے بڑھ کر لو فار آل کیا ہوگا کہ ہم آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف مانتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کو آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب ہے لیکن اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ نہیں مانتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کا طرز عمل سب کچھ قرآن کے خلاف ہے اور علامہ اقبال نے آج سے تقریباً میرا خیال ہے کو ستر پچہتر اسی سال پہلے یہ لکھا اور میرے پاس اس کا وہ وہ خط موجود ہے میرے پاس جی انہوں نے اپنے والد صاحب کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آ جائیں تو ہرگز ان لوگوں کو نہ پہچانے کی یہ میری امت ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں وہ پہچانے نہ کبھی کہ یہ میری امت ہے جو ان کا حال ہے یعنی اسی امت کے اندر لوگ ظاہر صاحب ذرا اب غور سے اور حوصلے سے سنیے ایک امت جو ہے مسلمانوں کی اس میں ایک گروہ قبروں کو سجدے کرتا ہے تو کیا خدا نے یہ حکم دیا کہ قبروں کو سجدہ کرو انسانوں سے مدد مانگو دین کے نام پر بدعت جاری کر دو جلسے جلوس نکالو اور جو جلسے جلوس والے ہوتے ہیں وہ سارا دن ساری رات وہاں پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں ڈھول ڈمکا کرتے ہیں ریکارڈنگ لگاتے ہیں قوالیوں کی لاؤڈ اسپیکروں کے اوپر محلے والوں کو سونے نہیں دیتے اور حرام ہے جو ان میں سے ایک بھی بندہ جا کے نماز پڑھتا ہو اذان ہوتی ہے اذان سنتے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے اور آپ کہتے ہیں جی محبت کی بات کریں تو میں آپ کو محبت سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے آپ کا لو فار آل جو آپ کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے یہی تو ہے اور اس سے زیادہ محبت کا کیا ہوگا کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی مسلمان کہتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے آپ اس کو بھی مسلمان کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک ہی مقصد تھا دنیا میں اور وہ یہ تھا علی کی ولاد کا اعلان کرنا اور خدا نے جب یہ کہا کہ یا وہ کیا ہے وہ آج جو بلیغ ماؤن بلیغ ماؤن <coughs> جی جی کہ آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیں اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دو تو اللہ نے تو آپ کو ان لوگوں کے نزدیک اسی لیے بھیجا کہ علی کی ولاد کا اعلان کر دیں اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں کیا کئی شیوں سے یہاں بھی میری بات ہوئی ہے جب ان کے سامنے یاد پڑتے ہیں بلے ایک ماؤن ذرا لائک تو کہتے ہیں اس میں یہ یہ کیا ہے پھر وہ اگر یہ علی کی ولاد کا اعلان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور جو خدا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے نوزب اللہ کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو پھر عمر اور ابو بکر اور عثمان اور عائشہ اور یہ جی۔ سارے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے تو خدا نے کہا فکر نہ کرو میں تم کو ان سے بچا لوں گا تم بس یہ اعلان کر دو چنانچہ آپ نے کہہ دیا کہ من کن تو ہو حاضا علی مولا تو ایسے لوگ مسلمان ہیں اور وہ آپ کی امت میں شامل ہیں آپ کی امت میں وہ بھی شامل ہے جو یہ کہتا ہے کہ حدیث قرآن کے اوپر قاضی ہے یعنی حدیث اور قرآن میں اگر تضاد ہو تو حدیث کی بات مان لو قرآن کو ترک کر دو اور آپ کی امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں جی ہاں کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں ہے صرف قرآن ہے اور قرآن میں بھی وہ انٹرپٹیشن کرتے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہوتی ہے جی تو پھر جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دین کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں خدا کا دین ہے اور پھر آپ ہمیں الٹا ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ لف اور آل ہے یہ ہم تو آپ کو آپ کے دین کی طرف بلا رہے ہم نے کچھ اور آپ کو نہیں کہا اور پھر جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم جو ہمیں کہتے ہو کہ مختلف فرقے ہیں اور ہم آپ کو ہم تو فروغ اختلاف کرتے ہیں ہم کفر اسلام تو نہیں کرتے میں نے آپ کے سامنے کفر اسلام کے چند رکھے ابھی یہ جواب ہی وہ تھا جب انہوں نے سوال جب انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ہمارے جو اختلافات ہیں وہ فروئی ہیں جی۔ اس کے کفر و اسلام کا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہم کسی کو کافر نہیں کہتے میں نے تو آپ کے سامنے چند حوالے رکھے ابھی چند رکھے ہیں میں نے میرے پاس کم از کم تین چار سو ایسے حوالے موجود ہیں ہو سکتا ہے پانچ سو ہی ہوں جس میں ان لوگوں کی اپنی کتابوں سے وہ سارے حوالہ جات موجود ہیں جی ہاں۔ جس میں یہ ایک دوسرے کو پکا کافر کہتے ہیں اور وہ مجھے آ کے ریڈیو پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کافر کہتے نہیں کسی کو اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم بھی تو اپنے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو لان تان کرتے ہو کبھی بھی نہیں کرتے آج تک کبھی جماعت احمدیہ نے کسی دوسرے گروہ کو جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس کو ہرگز نہ لان تان کیا ہے نہ کافر کہا ہے اور نہ اس کے خلاف وہ فتوی دیے ہیں جو آپ ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں دیے خام خواہ ایک جھوٹا الزام ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں آپ تو یہ منسا کو سوال کا جواب جی، بھی بیچ میں آ گیا بیچ میں آ گیا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں انصر رضا صاحب وقت ہے جب آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ میں ہم شامل کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا دس بجے تک اس فریکوینسی پر شب دس سے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی سے پیش کیا جائے گا تو ہم اور آپ قریباً تیس منٹ تک اس فریکوینسی پر ساتھ ہوں گے اور پھر دس بجے سے بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر یہاں یہ بھی یاد دہانی کرا دیں کہ سامعین یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہم ریڈیو احمدیہ پر براہ راست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو جو پروگرام براہ راست اس اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے وہ عربی اور بنگلہ زبان میں ہے جب کہ اتوار کو ہم اردو زبان میں یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام جب ہم دس سے بارہ بجے تک براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس پروگرام کے آخری حصے میں یعنی شب گیارہ سے بارہ بجے تک ہم اور آپ سا ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے انیس اپریل کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ بھی پیش کریں گے یہاں وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں اور انصر رضا صاحب آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں میرے ساتھ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two یا پھر toll free number one eight five five four one zero six five two two ہے عامر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عامر صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی عامر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی عامر صاحب آپ کا سوال جناب یہ محبت کا دعویٰ کرنا محبت کا عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ جو فرقوں میں لوگوں نے فرق بنا لیا دین کے اندر جب انسان دین کے اندر فرق ڈالتا ہے قرآن میں سنت میں تو فرقہ بن جاتا ہے تو لوگوں نے فرقے بنائے ایک دوسرے پر کیچڑ ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اس طرح سے کافر تو کوئی بھی نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کون کافر ہے کون دین کے پڑھو کون مومن ہے کون مسلم ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا پرچار کریں آپ کا نبی ہے آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وہی نازل ہوئی آپ اس کا پرچار کریں کوئی عمل کرے یا نہ کرے کیونکہ آپ آپ آپ اس کو کو دین کے ساتھ کریں کوئی نہیں منع کرتا عمل کرے یا نہ کرے آپ کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑ سکتے اور تیسری بات یہ ہے آپ موبائلے کا دعوت دے دیں سیٹلائٹ کے اوپر انٹرنیشنل اس کے اوپر تعریف مقرر کر لیں بھائی آئے موبائل کے اوپر آپ سے موبائلہ کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہی میرا سوال ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جی انسر صاحب ہاں جی بات انہوں نے دہرا کے وہی کر دی ہے جی کہ محبت کا دعویٰ کرنا اور عمل میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جب مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ محبت سے کرتا ہے نا اس کا یہ ایک ارادہ ہوتا ہے اس کا پروفیشن یہ ہے کہ وہ انسانیت کی جان بچائے ویسے آج کل پاکستان میں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے غلط انجیکشن لگا کے بچے مار رہے ہیں تو لیکن عام طور پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں مسیحا ہوتے ہیں اس کو مسیحا کہا جاتا ہے اور کسی پروفیشن کے بندے کو مسیحا نہیں کہتے ٹھیک ہے ڈاکٹرس کو مسیحا کہتے ہیں تو وہ انسانیت کی محبت میں کھڑے ہو کر وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر کو نہیں کہتا کہ تم نے انجیکشن کیوں لگایا مجھے سوئی لگنے سے ویسے تکلیف ہوتی ہے نا جی ہاں۔ لیکن ڈاکٹر کی سوئی آرام سے بازو آ کے ننگا کر کے نا کر دیتے ہیں کہ لگاؤ یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم بھی انسانیت کی محبت میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ جس کو اللہ کہتے ہیں آپ اس کو تو مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے آپ جس کو آپ اللہ کا سب سے ذم الشان اور آخری رسول کہتے ہیں ان کی نہیں مانتے ان کو رسول مانتے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے آپ نے اپنے پاس سے دین کا ایک ایسا ملغوبہ سا گھڑ لیا ہے جو کسی بھی صورت سے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے اور خود آپ کے اپنے فرقے والے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں ابھی میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا جو ہے نا وہ فروعات میں نہیں بنیادی عقیدے میں اسلام سے خلاف ہے دیوبندی بریلیوں کو بریلوی دیوبندیوں کو دونوں مل کے علیحدیثوں کو علیحدیث ان دونوں کو اور شیعہ تو پھر ہے ایک الگ ہی کیٹیگری ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہی قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف احادیث کے خلاف تو وہ جو باتیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو پھر آپ ان کو یہ نہیں کہتے آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہو چکے ہوں اور وہ یہ کہیں مولویوں کو کہیں کہ خبردار یہ بند کر دو ساری اب وہاں پہ یاسر اللہ کانفرنس ہوتی ہے مجمع لگا ہوتا ہے وہاں پہ سارے میدان بھر جاتے ہیں یاسر اللہ کانفرنس پہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں اس طرح سے تو وہ پھر ایک اور جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ایل اے ڈیس ہیں وہ اپنا جلسہ کرتے ہیں اس میں بھی مجمع بھرا ہوتا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہیں پھر آپ ان کو منع کریں کہ جی ہم آپ کی فرقہ واریت کے اوپر کبھی بھی آپ سے متفق نہیں ہو سکتے کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن ہر فرقے کا مولوی جو ہے اس کا پیٹ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے لباس زرق برق ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے پاس سائیکل سے موٹر سائیکل موٹر سائیکل سے گاڑی گاڑی سے پجیرو پاتھ فائنڈر اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں آتی جا رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ دیتے ہیں تو وہ ہے نا ان کو آپ نہیں کہتے یہ یہ بیماریاں آپ نے خود اپنے ہاتھ سے پالی ہیں یہاں پہ اور آج اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ہم جب اس کے خلاف بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے پھر آپ الٹا ہمیں ڈانٹتے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں لکھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ان ایسے علماء اور مشائق کو کس کس طرح سے رگیدا ہے کس کس طرح سے خدا نے ان کے لیے القابات استعمال کیے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ اس لیے ہم آپ کو تھوڑا سا نشتر چبوتے ہیں ہلکی سی سوئی چبوتے ہیں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اب آپ کہتے نہیں جی کہ کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو اگر کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو پھر قومی اسمبلی کے کافر کہنے سے میں کیسے کافر ہو گیا ٹھیک ہے اور تمام علماء کے کافر کہنے سے میں کیسے کافر ہو گیا پھر میں تو کافر نہیں ہوں نا ٹھیک ہے پھر آپ آپ بھی کہیں نا پھر آپ کے اندر ہمت ہے تو یہ کہیں کہ جی جماعت احمدیہ مسلمان ہے اور کسی دوسرے کے کافر کہنے سے وہ کافر نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں جی اپنے دین کا پرچار کریں وہی تو کر رہے ہیں ہمارا دین ہے کیا وہ کہتے ہیں جی آپ کا نبی ہے آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو نبی تو ضرور ہے لیکن وہ الگ سے نہیں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ان کے پیروکار ہیں ان کے تاب نبی ہیں ان کی اطاعت میں نبی بنے ہیں ہمارا دین اسلام ہے ہماری کتاب قرآن ہے ہمارا طریقہ کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے ان کی سنت پہ ہم چلتے ہیں اور اسی کا پرچار کریں آپ کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے ڈنڈا لے کے پیچھے نہ پڑے تو ہم تو کبھی بھی ڈنڈا نہیں لیا ہم تو قرآن کی سائد پہ عمل کرتے ہیں کہ لست علیہ بے مسائطر ومان طالحم بے وکیل آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں دروغہ نہیں ہے سپاہی نہیں ہے کوئی فوجدار نہیں ہے آپ کہ جی ڈنڈا پکڑا اور سب کو ہم تو پرچار کر رہے ہیں نا صرف جی۔ ریڈیو کے اوپر بیٹھ کے اور دوسرے طریقے سے فلائر بانٹ کر لوگوں کو مل کر بلا کر گفتگو کر کے ہم ان کو کہتے ہیں ابھی اللہ کے فضل سے پچھلے ہفتے جی۔ پانچ افراد پر مشتمل ایک فیملی نے بیت کی جی پھر نومبر میں نومبر میں میں آیا تھا واپس یہاں دسمبر میں تو اس وقت ایک فیملی سے گفتگو ہو رہی تھی پانچ افراد پر مشتمل انہوں نے بیعت کی جی چند مہینے پہلے تین افراد پر مشتمل ایک فیملی تھی انہوں نے بیعت کی اس طرح ایک ایک کر کے اور دو افراد تو گفتگو میری بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے ابھی بھی جی۔ پچھلے دو تین ہفتوں میں تین چار بندوں سے گفتگو ہوئی جی۔ تو اب کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا یہ تو نہیں کہ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ فٹافٹ بیت فارم پہ سائن کر دے فٹافٹ جماعت میں شامل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو ہم تو کہہ کے پھر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو اس کو دے دے ورنہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انّا کا اللہ تعالیٰ دما نہ اللہ کے اللہ یا شاہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو شاید ہدایت ملے نہ ملے لیکن جس کو خدا چاہتا ہے اس کو ضرور ہدایت ملے گی اس لیے ہم پیغام پہنچانے کے بعد کہہ رہے تھے وہ کہتے نہیں مباحلے کا چیلنج کریں اگر مباحلے کا چیلنج کرنا ہوتا اور یہ ہر وقت ہی ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہی کرتے رہتے حضور نے اپنی تیئیس سالہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو مباہلے کا چلن نہیں دیا سوا ایک دفعہ دفعہ کے اور وہ جب نظران سے عیسائی آئے تو اس وقت جب ان کے سامنے پوری حجت تمام ہو گئی پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کر دیں انہوں نے نہیں مانا تو یہ بتائیں تاریخ اسلام میں کہاں لکھا کہ خلفہ راشدین میں سے کسی نے مباہلے کا کسی کو چیلنج کیا ہو حضور نے بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا نا اس لیے پہلے آپ ہم سے یہ ساری جو قرآن دلائل ہیں جو حجت ہیں وہ پوری کروا لیں <coughs> اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ مباہلہ کرنا کہ نہیں کرنا اور مباہلہ کرنا بھی امام جماعت کا کام جی۔ ہوتا ہے جیسے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے مسلمانوں کے انہوں نے کیا نا تو اسی طرح مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی کیا حضرت السلام نے بھی کیا ہر ہر احمدی کا کام نہیں کہ اٹھ کے مبالغ کا چیلنج کرتا رہے اس لیے جو امام ہے وہ اس کا کام ہے وہ کرے نہ کرے <coughs> بالکل ٹھیک ہے سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب سامعین پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two یا پھر ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two Amin صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں انہیں آنیا لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی وعلیکم صاحب اگر میرے سوالات ہیں تبصرہ نہیں ہے اگر کوئی شخص قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے اس کو اجازت دی ہے اگر دی ہے تو پھر آپ صحیح دل جلا رہے ہیں ورنہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اسلام اس کے اس فیل سے بری ہے یا یہ رسول بلغ والی آیت پہ شیعہ اپنا تبصرہ تھوپ رہے ہیں اگر قرآن نے اس کو ان کو اجازت دی ہے تو پھر آپ صحیح دل جلا رہے ہیں ورنہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اچھا پھر ابھی ابھی آپ نے کہا ساری دنیا نے سنا مرزائیوں نے بھی سنا کہ قرآن کی روح سے نوزو باللہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے حنیف بن شکیل احمد عیسیٰ اور عبد الغفار جمبا یہ تین تین امیدوار کھڑے ہیں نوز باللہ انہوں نے نیدیت اور عیسائیت کا دعویٰ کیا تو آپ مرزا غلامت قادیانی کو چھوڑ کے بقول قرآن کے ماننے والے آپ یا آپ نے پیٹ پہ پیٹ کے پیچھ قرآن نہیں پھینکا آپ ان کو کیوں نبوت نوز باللہ ان کی بیعت نہیں کر لیتے جی ٹھیک ہے ہے تین جی تین جی۔, جی دو تین چلیے آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال اور لے لیتا ہوں جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام یہ سوریہ انفال کی دو آیات تھیں وہ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہم سن چکے ہم بھی اگر چاہیں تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں مگر پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اور یاد کرو کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسایا اور ہم پر ایک دردناک عذاب لیا سوال میرا یہ ہے کہ وہ دردناک عذاب بھیج مانگ رہے تھے پتھروں کی بارش اس خدا سے مانگ رہے تھے جو اسمان پر بیٹھا ہوا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ کن فیقون کہنے والا خدا جو ہے وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں عذاب کی عذاب آیا کیوں نہیں ان پہ ٹھیک ہے ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہت شکریہ آپ نے بات کی ہے کون صاحب آپ کے پاس دو سوالات دو لوگوں کے سوالات ہیں امین جی صاحب کے تو تین سوالات پہلے تھے جی جی جی آ, وہ کہتے ہیں جی کہ قبر کا سجدہ جو ہے اگر اگر اس کی اجازت اسلام نے دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں دی تو پھر تو آپ کو دل جلانا جی درست صحیح بنتا ہے جی اور بلیک معاون اللہ علیہ میں جو شیعہ جو تفسیر کرتے ہیں تو اگر تو وہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر تو آپ کا رونا پیٹنا جائز ہے لیکن اگر وہ اسلام نے دیا ہے تو بات یہ ہے امین صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قبر کو سجدہ کرنے والا مسلمان ہے کیا بلغ ماں انزلہ علیقہ سے ولایت علی کی تصدیق سمجھنے والا اور یہ کہنے والا کہ آپ کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی اللہ نے آپ پر نازل کیا بلغ ماں انزلہ ضلع علیق اور ماں کا مطلب ہے ولایت علی کا اعلان کرنا اور اس کے علاوہ اور کچھ مراد نہیں ہے اگر تو آپ کے نزدیک قبر کو سجدہ کرنے والا مسلمان ہے تو پھر لاہ و انا الہ راجون کیونکہ آپ ایسے شخص کو مسلمان کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ قبر کو سجدہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے تو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ایک صحابی نے سجدہ کیا آپ نے منع کر دیا پھر آخری ایام میں آپ کی دو ازواج نے یہ کہا کہ ہم شام میں تھے غالباً یا حبشہ میں مجھے صحیح جگہ کا یاد نہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ایک چرچ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے تو ظلم فرمایا کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے تو زندہ کو سجدہ جائز نہیں ہے مردہ کو سجدہ کیسے جائز ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ کھلاڑی ہیں جو ہمیشہ اپنے گول میں گول کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ایم جیوں جی کے علاوہ ان کے اختلافات فروئی ہیں بنیادی نہیں ہیں ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے وہ کافر نہیں ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا دل جلتا ہے اس میں اسلام نے اجازت نہیں دی تو بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو آپ ہمارے سے ہم سے اتفاق کر رہے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا کفر اور شرک ہے اب یا تو آپ قبر کو سجدہ کرنا کفر اور شرک مانیں اور ان لوگوں کو کہیں کہ یہ کافر اور مشرق ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں وہ تو ہماری طرح کے مسلمان ہیں ہمارا تو اختلاف فروئی ہے بنیادی ہے ہی نہیں تو یہ بنیادی اختلاف ہی تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا وہ تو مشرق ہو گئے تو آپ ہمیشہ اپنے گول میں گول کرتے ہیں ایسے کھلاڑی ہیں آپ اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ آؤ انصر رضا اب میرے پہ اتنا شدید حملہ کرو کہ میں اٹھ نہ سکوں لیکن پھر آپ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈٹائی اور بے حیائی ایسی ہے کہ اور جماعت احمدیہ کے خلاف جو نفرت اور بغض ہے وہ آپ کو چین نہیں لینے دیتا پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سے نبوت جاری ہے تو عبدالغفار اور فلاں فلاں جو ہے انہوں نے دعویٰ کر لیا تو آپ مرزا صاحب کو چھوڑ کر ان کو کیوں نہیں مان لیتے میں اس کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے زمانے میں آپ کے بعد آپ کے علاوہ مسلمہ نے دعویٰ کیا اسود انسی نے دعویٰ کیا سجاہ بن تہارس نے دعویٰ کیا طلحہ بن خویل الاسدی نے دعویٰ کیا ابن سیاد نے دعویٰ کیا تو پھر یہ سوال مسلمانوں سے کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو کیوں نہیں مان لیتے اور یاد رہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے علاوہ کہ حضور کو سچا مانا تو اب جب حضور کو سچا مان لیا ہے آپ نے تو پھر آپ ان کو بھی سچا مانیں مسلما کو اسود انسی کو طلحہ بن قویل کو اور سجا بن تہارس کو ابن سیاد کو سب کو مانے پھر سچا مطلب جو اصول ہم پر لگایا وہی اصول ان پہ بھی لگائے نا پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے لیے اور اصول ان کے لیے اور اصول ہے تو ان کو چھوڑ کر مانتے نا پھر نہیں چھوڑا نا انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا اور دوسروں کو کیوں نہیں مانا وہ اس لیے کہ نبوت کی صداقت کے مدعی نبوت کی صداقت کے جو معیار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اس پہ وہ نہیں اترتے سارے چاہے وہ اسود انسی ہو مسلمہ کذاب ہو یا جتنے بھی میں نے نام لیا جی۔ سارے کے سارے اسی طرح حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ وسلام کے بعد اس وقت جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ قرآن میں موجود صداقت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے ٹھیک ہے اترتے تو مان لیتے ہم ٹھیک ہے ہمارے لیے تو قرآن محکم ہے نا جی یہ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں لیکن جی ہاں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کا حافظہ کمزور ہے وہ بھول جاتے ہیں چلو دوبارہ سے وہی سوال کر دو جی اور کوشش کرو کہ جی انسر رضا کے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے جی۔ حالانکہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں آپ کو اس بات کا ہر دفعہ وہی گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں ایک ایسا ریکارڈ ہے جو مسلسل ایک ہی جگہ پہ بچتا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جیسے اس کا تو جواب دیا نہیں یعنی میں نے آج پہلی دفعہ ایک ایسا زور کا حملہ کیا ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ کودا کو یوں گھر میں تیرے دھم سے نہ ہوگا وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہوگا رستم بنتے ہیں ہر دفعہ اور ہر دفعہ وہ گھسا پٹا سوال کرتے ہیں کبھی تو اگلے ہی پروگرام میں وہی سوال کر دیتے ہیں اور کبھی دو تین پروگرام پہلے جو سوال کیا تو اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں تو میں نے آپ کو بہت سی باتوں کا آپ کے کئی دفعہ جواب دیا ہے ظہیر صاحب کہتے ہیں جی کہ پھر عذاب کیوں نہیں آیا اگر عذاب نہ آیا ہوتا تو بدر میں مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی ٹھیک ہے یہ مختصر جواب ہے ٹھیک ہے یہ عذاب ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے ڈال دیے اور یہاں پہ فلاں گرے گا یہاں پہ فلاں گرے گا یہاں پہ فلاں گرے گا اور جب وہ گرے وہاں پہ تو پھر غالباً اسی جنگ کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب تم کو پتہ لگ گیا جب ان کو سب کو گھسیٹ کے ڈالا گیا ایک قبر میں اب میرا خیال ہے یہ بدر کی عہد کی بات ہے تو بدر کی بات ہے شاید تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو مر گئے ان کو پتہ نہیں حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں وہ کیونکہ وہ اللہ ان کو بتا رہا ہے اب اب وہ اس سرحد پہ پار چلے گئے ہیں اب ان کو پتہ لگ گیا کہ سچی سچائی کیا تو یہ عذاب ہی تھا نا اور کیا تھا یہ اگر یہ عذاب نہیں تو پھر کس کو کس کو عذاب کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ان کے سردار وہاں پہ آ کے مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھ سے ابو جہل جی جیسا اتنا بڑا سردار اور بہادر وہ دو بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا جی وہ گئے انہوں انصاری جن کو جنگ بھی نہیں آتی تھی ان بیچاروں نے ان دونوں نے جا کے وہاں پہ اس کو گرا دیا جی یہ اس سے یہ عذاب نہیں تو پھر اور کیا عذاب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے بہت شکریہ <clears throat> تو سامن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت انصر رضا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں یاد دہانی کے طور پہ آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا پروگرام جبکہ اب سے تقریباً سات آٹھ منٹ کے بعد ہم پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جس کے بعد ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو یہ پروگرام جو اس وقت آپ F M hundred point seven کے ذریعے سن رہے ہیں اس پروگرام کا اختتام دس بجے ہوگا لیکن پروگرام جاری رہے گا ہمارا اور ہم اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے آپ تک دس سے بارہ بجے تک پروگرام اپنا پہنچائیں گے اس وقت انصر رضا صاحب گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے گیارہ سے بارہ یعنی پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے انیس اپریل کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر عامر صاحب موجود ہیں انہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور ان کا سوال لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی عامر صاحب کہ وہ سوال کا جو جواب ہے نا اپ ٹو ڈیٹ دیا کرے بہت گما پر آ کے بہت تمید باندھ دیتے ہیں آپ سوال کریں تبصرہ نہ کریں سوال کا جواب نہیں دے رہے کوئی جی آپ سوال کریں عامر صاحب تبصرہ نہ کریں پلیز نہیں آپ نہ بتائیے آپ صرف سوال کریں آپ صرف سوال کریں آپ صرف سوال کریں جی آپ سے تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کہا ان کا ان کی فون کال کاٹ دیں ان کو کئی دفعہ بتایا ہے لوگوں کو کہ سوال کیا کریں تبصرے نہ کیا کریں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا یہ مجھ پہ چھوڑ دیں آپ آپ کے پاس چونکہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں ہمارے دلائل کے جواب نہیں ہیں ہم با حوالہ بات کرتے ہیں آپ کو جب زک پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے پھر آپ ہم پہ حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں ذاتی قسم کے یہ مناسب بات نہیں ہے دلیل ہے تو اس وہ دیں سامنے لا کے رکھیں قرآن نے یہ کہا نا کہ کل ہاتھ و برہانہ کو میرے تم سوادی کی چلیے سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے آپ کے سوالات کا پروگرام کے شروع میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ بذریعہ ٹیلی فون ہم تک نہ پہنچنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو سے کوشچن اور اے سے answer Q A at Voice of Islam dot C A Q A at Voice of Islam dot C A اور Voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اس کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے ریڈیو احمدیہ کی official website Voice of Islam dot C A سامعین آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ کانٹیکٹ اس کے ذریعے آپ اپنی رائے اور اپنے تبصرے اپنے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم تک پہنچا سکتے ہیں جو سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں وقت اور موقع کی مناسبت سے انہیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور موضوع کی مناسبت سے بھی اگر آپ کا سوال اس دن کے موضوع سے ہٹ کے ہو یا بسا اوقات پروگرام کے بعد ہم تک ای میلز آتی ہیں بہت سے لوگ جو ریکارڈنگ سنتے ہیں پروگرامس کی وہ پھر بعد میں سوالات بذریعہ ای میل بھیج دیا کرتے ہیں تو انہیں پھر ہم انفرادی طور پر ای میلز کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں اگر کوئی سوال ایسا ہو جس کو پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے تو بعد میں جب اس موضوع پہ کوئی اور پروگرام ہوتا ہے تو ان ای میلز کو ہم اپنی پروگرام میں جگہ دیتے ہیں تو پریفرٹ وے جسے کہتے ہیں کہ ترجیحی طریقہ یہی ہے کہ آپ بذریعہ ٹیلیفون اس پروگرام میں شامل ہوں بارہا اپنے کالر سے ہم نے درخواست کی ہے کہ <clears throat> یہ آن ایئر ٹائم ہے اس میں مناسب یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس موضوع پہ رہتے ہوئے موضوع سے متعلق سوال کیا کریں کیونکہ مقصد ہمارا کچھ بحثی یہاں پہ نہیں ہے اور نہ ہی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ دو بدو ہوں مقصد صرف یہ ہے کہ سوال کریں موضوع کے مطابق اور اس پہ جواب ملے اگر اس جواب سے آپ کی وضاحت نہ ہوتی ہو یا مزید سوال نکلتے ہوں تو ریڈیو احمدی آپ کو ہمیشہ یہ حق دیتا ہے کہ آپ پروگرام میں دوبارہ کال کیجئے سہبارہ کال کیجئے بار بار کال کیجئے اور اپنے سوال کو ہم تک رکھیے تو نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کالر کی بات پر آپ تبصرہ یا رائے دیں جو کوئی کال کرتا ہے اس کی اپنی ذاتی ایک دید ہے لیکن جب آپ ریڈیو پہ آتے ہیں تو یہ ہم ضرور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ تہذیب اور شائستگی کی حدود میں ہی ہوگی اور سوالات تک محدود رہے گی تو ان گزارشات کے ساتھ سامعین یہ آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں انصر رضا صاحب ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب براہ راست اردو زبان میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جبکہ ہفتے کو جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے وہ پہلا گھنٹہ عربی زبان میں اور پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں ہم آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ پیش کیا کرتے ہیں ہم ریڈیو احمدیہ کے ذریعے بہت سے مختلف موضوع ہیں اور مختلف مہمانات ہیں جو اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں جو اسٹوڈیوز میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں کچھ پروگرام ہمارے ایسے ہیں جس میں ہم فقی مسائل کی بات کرتے ہیں کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں ہم صداقت احمدیت کی بات کرتے ہیں صداقت حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح معود و مہدی محود علیہ والسلام کی بات کیا کرتے ہیں اور کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس کے ذریعے ہم سید حضرت مسیح معود علیہ والسلام نے جو عظیم الشان علمی خزائن اپنے پیچھے چھوڑے ہیں یعنی ان کتب تصانیف اور مضامین کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے لکھی ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ریڈیو احمدیہ تک یا جماعت احمدیہ تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع سامعین آپ کے پاس موجود ہیں جن میں سے ریڈیو احمدیہ ایک ذریعہ ہے ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ جماعت احمدیہ کی official website W W W dot alislam dot org A L I S L A M alislam dot org ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے بہت سی کتب کے حوالہ جات جو ہم یہاں بات کرتے ہیں ان کتب کے حوالے آپ کو یہاں مل سکتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے ایم ٹی اے ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے M T A online بھی ہے یوٹیوب پہ آپ M T A online کے ذریعے جو چوبیس گھنٹے جماعت احمدیہ کا چینل ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایم ٹی اے کے ذریعے آپ مختلف زبانوں میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں اور آپ ان کو سن سکتے ہیں تو یہ سلسلے جاری رہتے ہیں انصر صاحب اس اس پروگرام میں ہمارے پاس تین منٹ کے قریب کا وقت ہے اور پھر ہم نے اس کے بعد جو سلسلہ ہے دس بجے وہ پھر ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر اس کو شروع کریں گے تو ان تین منٹ میں میں کوئی مزید سوال اس پروگرام کے لیے نہیں لے رہا ہوں ہاں جی تو بات یہ ہے کہ میں سم اپ کرنے کی جی ہاں۔ کروں کہ وہ سامعین جن کو ہماری آج کی گفتگو سے تھوڑا سا دھچکا لگا ہے جی یا وہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی نفرت انگیز پراپیکنڈا کر رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام سنا ہوتا یا آج کے پروگرام کا شروع میں ہی سنا ہوتا جی ہاں۔ تو آپ کو علم ہوتا کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان کے اختلافات فروئی ہیں بنیادی نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوا نہیں دیتے میں نے پورا ہفتہ تیاری کی ہے اور میں نے وہ تمام حوالہ جات اکٹھے کیے ہیں جو پہلے اکٹھے تھے میرے پاس لیکن ان کو ترتیب دے کر ویسے میں نے مختلف فولڈرز بنائے جس میں لکھا تھا اہل حدیث ورسز دیوبندی اہل حدیث ورسز بریلوی اور اہل حدیث ورسز شیعہ اس کے بعد پھر بریلوی ورسز اہل حدیث بریلوی ورسز دیوبندی پھر دیوبندی ورسز اہل حدیث دیوبندی ورسز بریلوی تو یہ میں نے بنا کے فولڈرس پھر جتنی میرے پاس فائلس تھیں اس میں سے میں نے چیک کر کر کے پڑھ پڑھ کے یعنی جو ریلیونٹ ہیں ایک تو کتابیں ہیں بہت بڑی بڑی جیسے میں نے کہا کہ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو کے قریب کتابیں ہیں اور سارے فلا اس میں فائلز ہیں تو ساری بیان نہیں ہو سکتی تو میں نے وہ چن کے ان فولڈرز میں ڈالی ہیں تاکہ میں اپنے سامعین کے سامنے مختصر طور پر وہ بات پیش کر سکوں اور بتاؤں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر کہتے ہیں کتوں سے بھی بدتر کہتے ہیں ایک دوسرے سے نکاح کو زنا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں اور پھر آپ آ کے ہمارے سامنے بڑی معصومی سے کہتے ہیں جی ہمارا تو اختلاف کفر و اسلام کا ہے ہی نہیں ہمارا تو صرف فروئی اختلافات ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے اور حضرت خلیفۃ المسی صالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسمبلی میں جا کر یہ پوری فہرست پیش کی تھی اور وہ جماعت نے شائع بھی کر دی ہے وہ جو میزر نامہ تھا جی ہاں۔ جو اسمبلی کے اراکین کو دیا گیا صرف یہ نہیں کہ پڑھ کے سنایا حضور نے جماعت نے باقاعدہ اس کو پرنٹ کر کے کاپیاں بنا کر وہ فتح کفر ایک پوری کتابچے کی شکل میں جو ارکان اسمبلی تھے ان کو پیش کیا ان کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے مولوی ایک دوسرے کے خلاف کہتے ہیں اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ سارے کافر اکٹھے ہو کر ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور سارے مل کے اب ہمیں کافر کہہ رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے انصر صاحب تو سامین ہم اور آپ اب سے ایک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 ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب چکا احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی بات احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد